علی بن مسہر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ مشرقین نے عہد کی لڑائی میں پہلے شکست کھائی تھی دوسری سند امام بخاری نے کہا مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا ان سے ابو مروان یاہیا بن ابی ذکریہ واسطی نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابلیس عہد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں سے مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے جہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حضیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اس پر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں میرے والد لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے بیان کیا کہ مشرقین میں کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر ताइफ तक पहुंच गई थी सही बुखारी हदीस समर छः हज़ार आठ सौ तिरासी